حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ شہید کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ شہید کون ہوتا ہے حاضرین نے کہا اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا شہادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو میری امت کے شہید تھوڑے ہی ہوں گے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا وہ شہید ہے اور جو اللہ کی راہ میں فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہے اور پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے تعاون سے مرنے والا شہید ہے ایک روایت میں ہے اور ڈوب کر مرنے والا شہید ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چار